السلام علیکم و اللہ وائس اوکے وائس اوکے دیکھیے جی وائس اوکے اب دیکھیے اب لو ہے ٹھیک ہے لو ہے یا ٹھیک ہے

استغفر استغفر الله الله رب رب كل كل ذنب ذنب واتوب واتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہماری چل رہی تھی امر حاضر معروف کے حوالے سے اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا آج ہم نے سوالات کرنے ہیں سوالات اسما اکتب اجتنب سے امر کی پوری گردان کرو اسما اکتب اجتنب سے امر کی پوری گردان کرو تو حاضر کے سیگے بھی کرتے ہیں اور غائب والے سیگے بھی کرتے ہیں تو اصل میں کیا آئے گا غائب کا سیگا اس میں آئے گا لیسما غائب کا سیگا کیا آئے گا لیسما والا تو کیسے آئے گا دیکھیں آٹھ سیکھے جو کروں گا غائب کے اور متکلم کے لیے یسما علی علی علی علی علی یسما یسما یسما لی لی لی تسما تسما یسمانا اسما نسما اس کا کیسے آئے گا انا لی لی لی یسما یسما یسما آن انا انا تسما تسما نان لی اسما انا لی نسمان خفیفہ کیسے آئے گا لی لی لی لی لی یسمان تسمان اسمان نسمان مجھول لی یسما لیسما لیسما لیسما لتسما تسما لیسمانا لیسما لنسما لیسما عنا لیسما آن لیسما عنا لتسما عنا تسما لیسما لیسما خفیفہ لیسما عن لیسما عن لتسما لیسما یہ اس طریقے سے اس کی وہ آئے گی ایک منٹ میں اسکائپ وائس دیکھیے اوکے وائس دیکھیے اوکے کچھ نہیں کرنا اللہ اللہ اللہ آپ کرو بیٹھ کے اللہ اللہ کرو ادھر بیٹھا شاباش اللہ اللہ کرو چلو اللہ نہیں بس اللہ اللہ کرو شاباش اللہ جی اللہ اللہ اللہ اللہ سید سید وسلم تو گردان چل رہی تھی گردان کون سی چل رہی تھی <clears throat> یہ تھی لیسما تو گردان کیسے چلے گی لیسما لیسما لی یسما لی یسماؤ لی تسمہ لِ تسمہ لی یسمانہ لی اسما لی نسما ثکیلا کیسے آئے گی لی یسمانہ لی یسمان لی انا لی یسمانہ لی یسمان لی یسما لیسما انا لی انا لی اسمانہ لینسمانہ خلیفہ لیسمان لی لتسمان لی لنسمان اس کا مجھول کیسے آئے گا لی لیسما لنسما ثقیلا کیسے آئے گا لیسمعان لیسمعنا لتسمعنا یثثمان لیسمعنا لیسمعنا لنسمعنا خفیفہ لیسمان لیسمعن لتسمان لیسمان لیمان لی ٹھیک ہے جی تو اب اس کی اب حاضر کی طرف آتے ہیں وہ کیسے کردانی آئیں گی اسما اسما اسما اسما اسماعی اسما انا سکیلا کیسے آئے گا عصمان نہ عصمان عصماً اسماعین نہ خفیفہ عصما عنٰ اسمان اسماعن عثماعین اسی کے مجھول کی طرف جاتے ہیں لتسما حاضر مجھول لتسما لطما تصماؤ لطماعی لطما انا سکیلا لتسمعنہ لتسمعان لتسمعن لتسمعن لتسمعان لتسمعنان خفیفہ لتسمعن لتسمعن لتسمعن اکتب تو کتب یکتب اسے غائب کی گردان کیسے آئے گی لی یکتب لی یکتب لی یکتبا لی یکتبو لتکتب لتکتبا لی یکتبنا لی اکتب لی نکتب اور سکیلا کیسے آئے گا لیک تو بننا لیک تو بننا لیک تو بان لیک تو بننا لکت تو بننا لکت تو بان لکنانک تو بنانے لیک لیک لیک تو تو تو تو تو تو تو بننا بننا خفیفہ بن بن بن بن بن اس کا مجھول کیسے آئے گا لیک تب لیک تب لیک تبا لیک تبو لب لکتبا لیگ تب ن لیگت لنکتب سکیلا کیسے آئے گا لیکتبن لیکتبان لیکتبن لتکتبن لتکتبان لیکتبنان لیکتبن لنکتبن خفیفہ لیکتبن لیکتبن لتکتبن لیکتبن لنکتبن اب اس کا وہ آ جائے گا اکتب اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا سکیلا اکتبن اکتوبان اکتبن اکتبن اکتبان اکتبنان خفیفہ اکتبن اکتبن اکتبن مجھول کیسے آئے گا لتکتب لتکتب لتکتبا لتکتبو لتکتبی لتکتبا لتکتبنا سکیلا لتکتبن لتکتبان لتکتبن لتکتبن لتکتبان لبان خفیفہ لتکتبن لتکتبن لتکتبن اب آگے اجتنب تانیب کا غیر کیسے آئے گا لیج تنب لیج لیج لیج لیج لیج لیج لیج لیج لیج لیج لیج لیج تنب تنب تنب تنب تنبا تنبا تنبو لتج لتج لتج لتج لتج تنبنا تنبنا تنبنا تنبنا تنبنا سکیلا تنبان تنبان تنبنان خفیفہ تنبن تنبن تنبن لیج تنبن لتا تنبن اور مجھول کیسے آئے گا لیج تنب

اجتنبن اجتنبن اجتنبن اجتنبان اجتنبان اجتنبنان خفیفہ اجتنبن اجتنبن اجتنبن ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا اچھا جی دیکھیے آگے ذرا آگے دیکھیے جی اب آ جائیے جی، لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے دیکھیں لام تاکید کیا ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے اور لام امر مقصور ہوا کرتا ہے لام تاکید مفتو ہوتا ہے اور لام امر مقصور ہوا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ فرق ہوتا ہے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا پیچھے کیا کرتے تھے ہاں مقصور ہوتا ہے لام امر مقصور اور لام تاخیر مفتو ہوتا ہے امر حاضر معروف بنانے کا پورا جو قاعدہ ہے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ پہلے علامت مظاہرے تا کو گرا کے پہلے حرف کو اگر متحرک ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اگر متحرک نہیں ہے پھر حمزہ وصلی لگائیں گے حمزہ وصلی کے لیے عین کلمے کو دیکھیں گے کہ عین کلمے کی حرکت کون سی ہے وہ دیکھی جائے گی ٹھیک ہے اب آ گیا جی فکرات ذیل کے معنی بیان کرو فکرات ذیل کے معنی بیان کرو کہ جی وہ کیسے معنی کیے جائیں گے لیک تبو لیک تبو لیگ تبو اب کا کیا معنی ہوگا کتاب یک تبو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا لیک تبو کا معنی کیا ہوں گے چاہیے کہ وہ لکھیں وہ سب مرد لکھیں لیکتبو تبو یہ امر غائب کا سیکھا ہے اور جمع جمع کا سیکھا ہے جمع کا سیکھا ہے جمع مذکر غائب تو کیا آئے گا لیک تبو چاہیے کہ وہ لکھیں ات رکو ات رکو کے معنی چھوڑ دو ترک کر دو چھوڑ دو ات رکو کے معنی کیا آ جائیں گے چھوڑ دو یہ معنی آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کرنے کل میں نے آپ لوگوں سے پوچھنے ہیں یہ گردانیں بھی ساری یاد کرنی ہیں اور ذیل کے جملوں کو عربی میں ادا کرو یہ بھی کرنا ہے اور پچھلی گردانیں ساری سنانی ہیں آپ لوگوں نے یہ کل میں نے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پوچھنی ہے ساری یہاں تک کام تھوڑا دے رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اب لوگ اس کو کرنا ہے آپ لوگوں نے کل میں نے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پوچھنا ہے یہ کیونکہ امر کی گردان یاد ہوگی تو نہیں کی گردان بالکل ایسے ہی ہے بالکل سیم وہی چیز ہے تھوڑا سا فرق بہت تھوڑا سا لا شروع میں لگ جائے گا اور ٹھیک ہے نا تو یہ ساری گردانیں کرنی ہیں کل میں انشاءاللہ آپ سے وہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بس آج پھر اتنا ہی باقی انشاءاللہ کل چلیے پھر السلام علیکم السلام